يشرب بها عباد يفجرونها تفجيرا وہ ایک چشمہ ہوگا جسے اللہ کے بندے پیا کریں گے اسے جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے